آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسکین یہ گھومنے والا نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے پھر ایک دو لقمے یا ایک دو اسے واپس لوٹا دیتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین کون ہے آپ نے فرمایا جو اتنی تمنگری نہیں پاتا جو اسے سوال سے مستغنی کر دے نہ ہی اس کے ضرورت مند ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے اور نہ ہی وہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترانوے